قرآن کا طریقہ استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کے بعد تیرہ برس تک مکہ میں قیام کیا اس عرصے میں آپ نے قریش مکہ کو شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کی قریش مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منسوب کرتے تھے مگر عملی طور پر وہ کئی سو برس سے دین شرک کو اختیار کیے ہوئے اور نسل در نسل سے شرک میں مبتلا تھے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بتایا ہوا توحید کا راستہ کھو چکے تھے دیگر کتب سماوی کو وہ اپنی کتابوں کے طور پر نہیں مانتے تھے ایسے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ ایسی کسی بنیاد پر ان سے توحید کو منوایا جاتا کیونکہ کسی بھی مکالمے میں مسلمہ دلیل صرف وہی چیز بن سکتی ہے جسے دونوں فریق یکساں طور پر مانتے ہوں اس بات کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ عیسائی مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کو نہیں مانتے اس لیے ایک عیسائی کو قرآن کی دعوت پیش تو کی جا سکتی ہے مگر اس کی بنیاد پر اس سے کسی بات کو منوایا نہیں جا سکتا البتہ توحید کی دعوت کی سچائی کو انجیل سے ثابت کیا جائے تو اس کا انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کیونکہ وہ انجیل کو مقدس کتاب کے طور پر مانتا ہے قرآن کریم کے مخاطبین اور اہل مکہ کے درمیان متفقہ عقائد اور مسلمہ کتابوں کی غیر موجودگی کے باوجود مکہ مکرمہ میں قرآن کریم کا دو تہائی حصہ نازل ہوا جس کے بعد قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ قریش مکہ پر بات بالکل واضح ہو چکی ہے مگر وہ ضد اور ہڑترمی کی بنیاد پر سچائی کو مان کر نہیں دے رہے آخر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا جس کے بعد سرداران قریش کو اہل ایمان کی تلواروں سے ہلاک کر دیا گیا اس بات کو سمجھ لینے کے بعد ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ قریش پر حجت پوری ہو چکی ہے مقالبے کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں قریش پر دلیل قائم ہو چکی ہے کیونکہ قریش جیسا کہ اوپر بیان ہوا کسی ایسی کتاب یا مذہبی روایت کو مانتے ہی نہیں تھے جس کی اساس توحید پر ہو قرآن کریم کا گہرا مطالعہ ہمیں اس سوال کا جواب فراہم کرتا ہے وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو جو دلائل دیے وہ عقلی اور فطری دلائل تھے عقل و فطرت وہ دو چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ دونوں کے لیے مسلمات کی حیثیت رکھتی تھیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جب بھی دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ ہو جو حجت بن سکے تب بھی عقل کی بصیرت اور فطرت کی آواز وہ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ باقی رہتی ہیں انہی کی بنیاد پر کوئی شخص بات سمجھنا چاہے تو ہر بات سمجھائی جا سکتی ہے اور ہر نزا کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے یہی وہ دو چیزیں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے استدلال کی بنیاد رکھی اس کے علاوہ جو دلائل بھی پیش کیے گئے وہ ثانوی نوعیت کے ہیں مثلا تنہا ایک رب کی عبادت کی دلیل جو قرآن میں جگہ جگہ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ساری نعمتیں اور مہربانیاں جب ایک خدا ہی کی ہیں تو بندے کے سجدہ و نیاز کا مستحق بھی صرف وہی رب ہے اس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں یہ سرتاسر سر ایک عقلی اور فطری دلیل ہے جو ہر انسان کی عقل کو اپیل کرتی ہے کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ بارش کوئی بت فرشتہ جن یا کوئی انسان برساتا ہے یا وہ ہوائیں چلاتا ہے یا فصل اگاتا ہے کسی نے اگر غیر اللہ کو معبود ثابت کرنے کی کوشش کی تو قرآن نے عقلی دلائل سے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے مثلا حضرت عیسیٰ کی کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ وہ خود کھانا کھانے کے محتاج تھے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں بتوں کے بارے میں کہا گیا کہ مکھی بھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ واپس نہیں لے سکتے وہ کیسے تمہارے کام آ سکتے ہیں قریش مکہ کے پاس ان عقلی دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی بت پرستی کے طریقے پر پایا ہے اس کے جواب میں قرآن نے پھر واضح کر دیا کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ تمہارے باپ دادا کسی غلطی میں مبتلا نہیں ہو سکتے وہ اگر غلطی میں مبتلا ہوئے ہیں تو تم ان کی وجہ سے گمراہ کیوں ہو رہے ہو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ سارے عقلی دلائل ہیں اور انہی کی بنیاد پر قریش کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے ہاں علمی معاملات میں قرآن کو کوئی فیصلہ کن دلیل کی حیثیت حاصل ہے نہ عقل و فطرت کو اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کے ہاں اصل استدلال وہ ہو چکا ہے جو قریش مکہ کے پاس تھا یعنی ہم نے اپنے بڑوں اور بزرگوں کو یہی کچھ کرتے پایا ہے اور انہی کی بات اصل اتھارٹی اور سند ہے مگر قرآن پاک کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ علم کی دنیا میں یہ کوئی استدلال نہیں علم کی دنیا میں کوئی چیز دلیل اس وقت بنتی ہے جب تمام فریقوں کے مسلمات کے مطابق ہو آج مسلمانوں کے درمیان مسلمات کی حیثیت یا تو خود قرآن و سنت کو حاصل ہے یا عقل و فطرت کے اس معیار کو جو ہر حال میں مسلمات میں شامل ہیں اس لیے ان کے درمیان ہر نزا کا فیصلہ انہی کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور ہر سچائی کو پانے کا ذریعہ یہی چیزیں ہونی چاہیے تاہم قرآن کریم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ سچائی اس دنیا میں صرف اسی شخص کو ملتی ہے جو کبر حسد دنیا پرستی مفاد پرستی اور تعصب کے ہر شائبے سے خود کو پاک کر کے سچائی کا سچا طلبگار بن جائے جو شخص ایسا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے مگر جس شخص کا سینہ ان جذبات کی دلدل بنا ہوا ہو اس کے پاس ہر دلیل کے جواب میں پیش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نقطہ نکل آتا ہے مگر یہ طرز عمل انسان کو ہدایت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے یہ قرآن سے حاصل کرنے والی سب سے بڑی بات ہے مسکراہٹ اور خوبصورتی آج کے دور میں خوبصورت نظر آنا ہر مرد و زن کا مسئلہ بن گیا ہے خواتین تو خواتین اب اس غرض کے لیے مردوں کے بیوٹی پارلر بھی وجود میں آ رہے ہیں لوگ ان گنت پیسے خرچ کر کے بہت سی مشقتیں جھیل کر اور نت نئے طریقے اختیار کر کے خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس دور میں لوگ اللہ تعالیٰ کے اس عطیے کو بھول جاتے ہیں جو تمام عظیم نعمتوں کی طرح مفت دستیاب ہے اور بغیر کسی مشقت کے انسانوں کو بے حد خوبصورت بنا سکتا ہے یہ عظیم عطیائے الہی مسکراہٹ کی دولت ہے مسکراہٹ ایک بدصورت انسان کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسکراتا ہوا آدمی دیکھنے والے کے دل کو ایک خوشگوار احساس منتقل کرتا ہے وہ اس کو مہربانی اور محبت کے جذبوں کے لطافت منتقل کرتا ہے یہ احساس اور یہ جذبات پتھر کو بھی پگھلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں چنانچہ مخاطب ایسے شخص کا گرویدہ ہو جاتا ہے جو اثر بولنے والے کی خوبصورتی کا مخاطب پر ہوتا اس سے کہیں زیادہ اثر اس کی مسکراہٹ کا ہو جاتا ہے مسکراہٹ کا صرف یہی ایک فائدہ نہیں مسکرانے والا شخص خوبصورت نظر آنے کے علاوہ لوگوں کے دلوں کو خوش کر کے اپنے لیے اجر بھی کماتا ہے لوگوں سے محبت سے ملنا نرمی سے پیش آنا حسن اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا اہم ترین دینی تقاضے ہیں حدیث کے مطابق خوش خلقی کا اجر رات بھر کی عبادت اور دن بھر روزہ رکھنے جیسا ہے ترمیزی رقم دو ہزار تین مسکراہٹ خلقی اور نرم گفتاری کا لازمی اور بنیادی حصہ ہے اور مسکرانے والا اپنی سے بغیر کسی محنت اور مشقت کے ڈھیروں کما لیتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ خدا کی نظر میں بھی اچھا ہو جاتا ہے مسکراہٹ خدا کی عظیم نعمت ہے جو اس نعمت سے محروم رہا وہ بڑی بھلائی سے محروم رہا مسکراہٹ اللہ کے لیے مسکراہٹ ایک بہت خوبصورت عمل ہے مگر خدا کو صرف وہی مسکراہٹ پسند ہے جو اس کی رضامندی اور اس کے بندوں کو خوشی دینے کے لیے اختیار کی جائے بدقسمتی سے آج کل یہی مسکراہٹ ناپید ہے اور اکثر لوگوں کی مسکراہٹ دراصل اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے اس طرح کی پہلی مسکراہٹ وہ ہے جو کاروباری مفادات کے لیے اختیار کی جاتی ہے یہ دکاندارانہ اور تجارتی مسکراہٹ ہے جو گاہک کو دیکھ کر چہرے پر آتی ہے گرچہ اس میں کوئی برائی نہیں اور یہ ایک اچھی چیز ہے مگر چونکہ یہ مبنی بر مفاد مسکراہٹ ہوتی ہے اس لیے بارہا اس کے ساتھ جھوٹ دھوکہ اور فریب بھی شامل ہوتا ہے ایسی تمام صورتوں میں یہ مسکراہٹ خدا کی حضور اجر کے بجائے پکڑ کا سبب بن جائے گی دوسری مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو طاقتور لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے جن سے انسان کا کوئی نفع یا مفاد وابستہ ہوتا ہے یہ کبھی کمزور غریب اور ماتحتوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی ایسی مسکراہٹ بھی خدا کی نظر میں غیر مطلوب ہے غیر مطلوب مسکراہٹ کی تیسری قسم وہ ہے جو محض رسمی نوعیت کی ہوتی ہے یہ ملاقات کے مروجہ آداب میں سے ایک ادب ہوتا ہے جس کے پیچھے نہ انسان کی شخصیت ہوتی ہے نہ رب کی رضا کا جذبہ بس ایک خانہ پوری کی چیز ہے جسے اختیار کر لیا جاتا ہے اس مسکراہٹ کی اصل خرابی یہی ہے کہ اس کے ساتھ حسن خلق کے دیگر لوازم یعنی دعا خیرخواہی قلبی محبت چھوٹے بڑے کا لحاظ رعایت اور درگزر وغیرہ نہیں ہوتے اس لیے اس مسکراہٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں مسکراہٹ خدا کی عظیم ترین نعمت ہے یہ آخرت کی اعلیٰ نعمتوں کے حصول کا آسان نسخہ ہے مگر جو لوگ خدا کی رضا اور بندوں کی خیرخواہی کے احساسات سے آری ہوں ان کی مسکراہٹ قیامت کے دن ہر اجر سے محروم رہے گی اصل بے وقوفی قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے ذریعے غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں جب قوم نوح کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو انہیں کشتی بناتا دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے جن لوگوں نے ان کی رسالت کی تکذیب کی ان کی دعوت کا مذاق اڑایا ان آخرت فراموش اور ظاہر بین کفار کے لیے یہ بات ایک لطیفے سے کم نہ تھی کہ خشکی میں رہتے ہوئے کشتی تیار کی جائے تاہم وقت نے جلد ہی اپنا فیصلہ سنا دیا حکم الہی ہوا طوفان اٹھا اور خشکی نایاب ہو گئی مذاق اڑانے والے ان لہروں کا نشانہ بن گئے جو پہاڑوں جتنی بلند تھیں قرآن مجید کے مطابق اسی طرح اصحاب رسول کا مذاق اڑایا گیا تھا مگر قیامت کے دن یہ مذاق اڑانے والے اہل ایمان کے مذاق کا نشانہ بن جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور آپ سے لے کر آج کے زمانے تک خدا پرستانہ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پرست لوگ بندہ مومن کا مذاق اڑائیں بندہ مومن کی زندگی کا مقصد قیامت کے طوفان سے بچنے کے لیے ایمان کی کشتی بنانا ہوتا ہے وہ اس مقصد کے لیے اپنا وقت لگاتا پیسہ خرچ کرتا اور صلاحیت کھپاتا ہے مگر مادہ پرست لوگ اس عمل کو بے وقوفی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ نقد دنیا کا فائدہ چھوڑ کر آخرت کے ان دیکھے فائدے کو ترجیح دینے کا عمل ہے یہ بظاہر خشکی میں کھڑے ہو کر کشتی بنانے کا عمل ہے مگر قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ آج جن لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے صرف کل وہی لوگ تباہی سے بچائے جائیں گے رہے مذاق اڑانے والے تو ان قریب اہل ایمان ان کی بے وقوفی پر ہنس رہے ہوں گے کہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ان لوگوں نے آنے والے وقت کی کچھ تیاری نہ کی وہ عارضی دنیا کے پیچھے لگے رہے مگر ابدی دنیا کا کچھ سامان نہ کیا یہی اصل بے وقوفی ہے مگر خود بے وقوفوں کو یہ بات معلوم نہیں مسیار شادی پچھلے دنوں عرب ممالک میں رائے شادی کی ایک قسم مسیار کا بہت ذکر رہا اس کے جواز و عدم جواز پر کافی بحث ہوئی اس زمین میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ بات اٹھائی گئی کہ متا اور مسیار میں کوئی فرق نہیں اور یہ ایک ہی نوعیت کی دو چیزیں ہیں اس زمین میں حقیقت یہ ہے کہ مسیار نکاح کی کوئی الگ قسم نہیں ہے اس میں ہوتا صرف یہ ہے کہ بیوی اپنے کچھ حقوق جیسے رہائش اور نان نتفا وغیرہ سے دستبردار ہو جاتی ہے اپنی اصل شکل میں یہ تعلق نہ چوری چھپے ہوتا ہے نہ کسی عارضی مدت کے لیے اگر یہ باتیں اس میں شامل ہوں تو یقیناً یہ تعلق ناجائز قرار پائے گا ٹھیک اسی طرح جس طرح متا اس وجہ سے ناجائز ہے کہ اس میں مرد و عورت کا تعلق محض ایک عارضی مدت کے لیے ہوتا ہے اس لیے مسیار اپنی اصل شکل میں کسی طرح متا جیسی کوئی چیز نہیں رہا یہ سوال کہ مسیار کس درجے میں کورا کیا جا سکتا ہے تو ہمارے نزدیک یہ قانونی طور پر جائز لیکن ایک غیر مطلوب چیز ہے قانونی طور پر ایک خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کے تعلق میں اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے لیکن نکاح کی آئیڈیل شکل یہی ہے کہ مرد خاندان کی پوری ذمہ داری اٹھائے عرب ممالک میں بھی یہ طریقہ اکثر مجبوری ہی میں اختیار کیا جاتا ہے مثلا مہر زیادہ ہونے کی بنا پر کسی خاتون کا رشتہ نہیں ہوا اور اس کی عمر ڈھل گئی یا کوئی لڑکی ماں باپ کی دیکھ بھال کی وجہ سے انہیں چھوڑ نہیں سکتی یا پھر وہ مطلقہ خواتین جنہیں مناسب بر نہ مل رہا ہو یہ شادی کرتی ہیں عملی طور پر بھی اس تعلق کی کئی خرابیاں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں مثلا باپ عموماً بچوں کے ساتھ نہیں رہتا اس طرح اس تعلق میں خواتین اپنے شوہروں کی دوسری تیسری بیوی بنتی ہیں اور اپنے کئی حقوق سے محروم رہتی ہیں اس لیے بجز استثنائی معاملات کو چھوڑ کر مسیار کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اولاد ایک مشن اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے مگر اس کے ساتھ وہ والدین پر ڈالی گئی ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے بدقسمتی سے آج اکثر والدین اس حقیقت سے ناشنا ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں وہ خدا اور معاشرے دونوں کو برے انسان دینے کا سبب بن رہے ہیں عام طور پر لوگوں کے لیے ان کی اولاد صرف محبت کا موضوع ہوتی ہے وہ ان کی ہوں پر ہاں کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں اولاد کو لاڈ پیار کرنا ان کے نخرے اٹھانا اولاد کے لیے کپڑوں اور کھلونوں کے ڈھیر لگا دینا اور ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے ایسے والدین کے لیے ان کی اولاد ابتدا میں کھلونا ہوتی ہے مگر آہستہ آہستہ وہ خود اپنی اولاد کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں اولاد خواہش کی ڈگ ڈگی بجاتی ہے اور والدین بندر کی طرح اس ڈگ ڈگی پر ناچتے ہیں ایسے والدین تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اکثر اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے نزدیک اولاد کے حوالے سے اصل ذمہ داری صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے کسی انگلش میڈیم سکول میں داخل کرا دیا جائے وہ اولاد کی تربیت کے تصور ہی سے واقف نہیں ہوتے اچھے آداب اور رویوں کی تلقین نیکی اور معروف کی تعلیم بڑے چھوٹے کا لحاظ اور خدا اور بندوں کے حقوق کی نگبانی کو بنیاد بنا کر تربیت کرنے کے بجائے یہ لوگ اولاد کو ٹی وی موبائل فون اور انٹرنیٹ کے حوالے کر دیتے ہیں کیونکہ اولاد کی ضدوں اور شرارتوں سے نجات کا یہ فوری اور زود اثر نسخہ ہوتا ہے مگر یہ نسخہ اکثر ان کی سیرت و شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو معاشرے میں مفاد اور خواہش کی لہر کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں صبر ایثار قربانی سادگی قنات اف و درگزر امانت و دیانت عدل و انصاف اور خوشخلقی جیسی اعلیٰ صفات سے آری یہ لوگ معاشرے کو فساد سے بھر دیتے ہیں یہ لوگ نہ صرف دوسرے انسانوں کو دکھ دیتے ہیں بلکہ خود اپنے والدین کے بڑھاپے کو باعث اذیت بنا دیتے ہیں یہ گویا والدین کی اس کوتاہی کی نقد سزا ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں کی تھی اولاد کی تربیت میں کوتاہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دینے کے لیے آخرت کا انتظار بھی نہیں کرتے اس کے برعکس جو لوگ اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتے ہیں ان کی اولاد دنیا و آخرت دونوں میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوتی ہے ایسے والدین کے لیے ان کی اولاد کوئی کھلونا نہیں ہوتی بلکہ ایک بھاری ذمہ داری اور ایک مقدس مشن ہوتا ہے یہ مشن بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے وہ اس مشن کے لیے ہر ممکنہ قربانی دیتے ہیں اور اپنی موت تک اسے جاری رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کھلونے ضرور لا کر دیتے ہیں مگر خود ان کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنتے وہ اپنے بچوں کی معصوم خواہشوں کو ممکنہ حد تک پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ بچوں کو صبر اور سادگی کی تلقین بھی کرتے ہیں وہ بچوں کو اعلیٰ اور اچھی تعلیم ضرور دلواتے ہیں مگر ان کی تربیت سے ہرگز غافل نہیں ہوتے وہ اپنے بچوں پر اعتماد تو کرتے ہیں مگر ان کی ضد کے آگے مجبور ہو کر انہیں ٹی وی موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی اجازت ہرگز نہیں دیتے وہ بچوں کی آزادی میں حائل نہیں ہوتے مگر انہیں خدا کی غلامی کا سبق سکھانے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں برتتے اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش قرار دیا ہے اس آزمائش میں سرخرو ہونے کا واحد ذریعہ اولاد کی اچھی تربیت ہے یہی ہر ماں اور ہر باپ کا بنیادی مشن ہونا چاہیے